تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذالک ظالق الایمان او کما قال علیہ السلاۃ وسلام ردین بلبن و بل دینا دینن وبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیا و بل قرآن حکم وامہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں جس کرم فرمائی اور جس مہربانی سے حق تعالی شانہو نے ہمیں اجتماع میں آنے کی توفیق دے دی اور آخرت کی فکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی اسی کرم فرمائی یا اسی مہربانی سے اللہ تعالی ہمیں سننے کا کہنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور جس کرم فرمائی سے اللہ نے ہمیں کہنا آسان کر دیا اور سننا آسان کر دیا اسی کرم فرمائی سے اللہ پاک ہم کو عمل کرنا بھی آسان فرما دے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کا ایک کام ہوتا ہے اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے جتنی چیزیں آپ دیکھیں گے تو ایک نام ہے ایک کام ہے اور ایک اس کام کی وجہ سے اس کا مقام ہے یہ لائٹیں جو ہمارے سروں پر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاہے ٹیوب لائٹ ہو یا مرکیوری ان کا نام لائٹ ہے اور ان کا کام روشنی دینا ہے جب تک یہ ٹیوب لائٹ اور یہ مرکیوری روشنی دیتے رہیں گے تو ان کا مقام ہمارے سروں پر ہے جس دن یہ اپنے کام کو ختم کر دے اور اپنے مقصد کو مقصد کو مقصد کو ختم کر دے اور یہ روشنی دینا بند کر دے تو نام تو ٹیوب لائٹ ہوگا لیکن کام کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مقام سر کے بجائے میرے بھائیوں کچرے کی کنڈی بن جائے گا یہ اب سروں پہ نہیں رہ سکتی یہ اس کا کام ختم ہو گیا تو اس کا مقام بھی ختم ہو گیا بس اس ایک مثال سے اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے بعد سمجھ میں آ جائے ہم مسلمان ہیں ساری دنیا ہمارا نام مسلم اور مسلمان کہتی ہے اور ہمارا کام ہے بند کرو بیٹا فلیش میرے چہرے پہ مار رہا تمہارے سیل کا بیٹا بند کر دیجئے آپ کی مہربانی ہوگی ایک کام ہم کو پیدا کرنے والے نے ہم سب کے لیے عطا کیا ہے اور ہمارے مقصد زندگی کو اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے والانس الا ليعبدون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر آدم کے بچے کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں بندے بن کر جئیں بندگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں ہماری زندگی کا مقصد اور کام اللہ کی بندگی اور بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے مفسرین کے امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ لیعبدون سے یہاں مراد اللہ علی عارفون ہے کہ ہم نے ہم کو اللہ نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں ہماری زندگی کا مقصد اپنے خالق اور اپنے مالک کو اپنے رب کو اپنے پروردگار کو اپنے پالن ہار کو پہچاننا ہے اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو سیدنا محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جب حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کو پتہ چلا کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کا زمانے نبوت قیامت تک چلے گا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے حق تعالیٰ شانہو کی طرف سے جواب ملا ہم نے اس اس امت کے نبی کو منتخب کر لیا وہ تمہاری اولادوں میں ہمارے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ اس امت کا نبی نہیں بن سکتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں اس امت کا نبی نہیں بنایا جا سکتا تو کم سے کم مجھے اس نبی کی امت میں سے بنا دے جن کو معلوم تھا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو وہ موسا کلیم اللہ اپنے تاج نبوت کو اتارنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی نبوت کو چھوڑ کر آپ کی امت میں آنے کو تیار ہیں اور ہم کو اللہ نے آپ کی امت میں پیدا کیا ہم آپ کی سیرت اور سنت پر چلنے کے لیے اجتماع میں آ کر بھی اجتماع میں بیٹھ کر سننے کو تیار نہیں ہیں وہ نبوت چھوڑنے کو تیار تھے ہم اپنے نبی کے سچے امتی بننے کے لیے اپنے کاروبار و تجارت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں کھیتی باڑی اور زراعت کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ کر آپ کے سچے امتی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہماری زندگی کے مقصد کو اور وسیع کر دیا بڑھا دیا اور اختالی شاہ نے آپ کی امت میں ہونے کے ہونے پر زندگی کے ہمارے مقصد کو واضح طور پر اپنے کلام میں سمجھا دیا کن تم خیرا للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن و تینون باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم نے تم کو ساری امتوں میں خیر امت بنایا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی یا ایک لاکھ اسی ہزار نبی جو دنیا میں آئے ان کی امتوں میں تم سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ و خیر والے ہو بندے ہونے کی حیثیت سے بندگی اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے تعمرون بالمعروف تم بھلائیوں کے پھیلانے والے وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم برائیوں کو مٹانے والے یعنی ذاتی اعتبار سے بندگی کرتے ہوئے ساری دنیا کے اندر بندگی کو زندہ کرنے کی محنت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے آپ کی امت میں پیدا ہونے پر یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے دین کو سیکھیں گے دین پر عمل کریں گے اور اللہ کے نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے دین کے پھیلانے کی محنت بھی کریں گے یہ ہماری زندگی کا مقصد اور زندگی کا کام ہے وہ تو مینون اللہ اللہ پر ایمان لائے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے یہ امت دنیا میں بھلائیوں کے پھیلانے اور برائیوں کے مٹانے کے لیے آئی ہے اگر بھلائیوں کی فہرست بنائی جائے تو لاکھوں کروڑوں بھلائیوں کے اندر جو سب سے پہلی بھلائی اور سب سے بڑی بھلائی اور سب سے اعلیٰ بھلائی اور سب سے عرفہ بھلائی ہے وہ دنیا میں توحید کو پھیلانا ہے اللہ کی توحید کو دنیا سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں ہے سوا لاکھ نبیوں کا ایک ہی توحیدی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اللہ تن تنہا سب کچھ کرنے والا ہے اس کی قدرت بہت بڑی اس کے خزانے بہت بڑے وہ اپنی ذات و صفات میں جیسے لا شریک لہو ایسے ہی لا مشیرہ لہو لا وزیر لہو لا معینہ لہو اللہ کو مشورہ دینے والا مشیر کوئی نہیں اللہ کا نائب اور وزیر کوئی نہیں اور اللہ کا معین و مددگار کوئی نہیں اللہ اللہ وہ اکیلا ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کی نہ چلے نہ چیونٹی کی چلے نہ حضرت جبرائیل جیسے فرشتے کی چلے سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ مخلوقات میں جس ذات کے بغیر کسی کی نہ چلے اور سب کے بغیر اس کی چل جائے وہ اللہ السمد ہے اس اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اس اللہ کی وحدانیت اور توحید یہ سب سے بڑی بھلائی ہے جس کو پھیلانا ہے وہ تنہا انل منکر میں اگر برائیوں کی فہرست بنائی جائے ہزاروں لاکھوں کروڑوں برائیاں آ جائیں تو سر فہرست جو برائی ہے وہ شرک ہے وہ شرک ہے وہ شرک ہے اور اس اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے شرک سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے وہ اللہ بے مثل و بے مثال ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سہیم نہیں اس اللہ کی عالی ذات میں کسی کو شریک کرنا اس سے بڑھ کر کوئی برائی دنیا میں نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو دنیا میں اللہ کی توحید کو پھیلانے کی محنت کریں گے اور شرک کو مٹانے کی محنت کریں گے اور اللہ کی عالی ذات پر ایمان لائیں گے ایمان کس کو کہتے ہیں نبی کے اعتماد پر نبی کی بات پر یقین لانا یہ ایمان ہے ایمان نبی کی بات پر نبی کے اعتماد پر اس بات کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کرنا یہ ایمان ہے نظر کو جھٹلانا اور نبی کی خبر کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جتنا اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں آئے گا اتنا یہ ایمان طاقتور ہوگا اللہ کے نبی کی بات پر یقین آ جائے تو میرے بھائیوں ہم سب کا بیڑا پار لگ جائے گا آج نبی کی خبر پر ایمان کمزور پڑا ہوا ہے نہ اللہ کے وعدوں کا یقین ہے نہ نبی کی باتوں کا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین صحابہ کو کیسے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب ایک ملک کو جماعت جائے گی اور وہ ملک فتح ہوگا اور اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر کالے دوپٹے کے ساتھ آ رہی ہوگی ابھی اتنا اللہ کے نبی نے کہا کہ فتح کے بعد اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے و کالے دوپٹے میں آ رہی ہوگی ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس شہزادی کو مجھے عطا فرما دیں نہ ابھی وہ زمانہ آیا نبی نہ اس ملک پر کوئی مسلمانوں مسلمانوں کی طرف سے کوئی وفد گیا نہ فتح کا لیکن اللہ کے نبی کی بات کا یقین ایسے تھا کہ فرمایا حضور وہ شہزادی مجھے دے دیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ہم نے وہ شہزادی تمہیں دے دی حضور کا زمانہ گزرا صدیق اکبر کا زمانہ گزرا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ملک فتح ہوا اور وہ شہزادی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ہی آ رہی تھی تو یہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے وہ شہزادی دی تھی آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی نکیل پکڑی اور اپنے قبضے میں لے لیا دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا کون کس کے حصے میں آئے گا یہ کہنے لگے یہ تو میری ہے اللہ کے نبی نے مجھے عطا کر دیا تھا وقت کے امیر نے کہا کہ دلیل اور ثبوت کیا ہے تو مجمع میں اس نے کہا کہ ہے کوئی کہ جس وقت اللہ کے نبی نے مجھے یہ شہزادی دی تھی تو دو تین صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم گواہ ہیں اللہ کے نبی جب یہ بات فرما رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی وہ شہزادی مجھے دے دیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شہزادی کو تم کو دے دیا میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی کی بات کا یقین تھا دلوں میں ہمارا یقین کیسا ہے ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا اولاد کے انتقال پر ماں کے دل پر جو گزرتی ہے وہ مائیں جانتی ہیں اپنے بیٹے کی محبت میں بہت زیادہ غم زدہ تھیں ان کی سہیلیوں نے کہا کہ چلو اس کے غم کا مداوع و تسلی اللہ کے نبی کے یہاں ہو سکتی ہے اسے لے کے چلو کہیں اس غم کی وجہ سے اس کی موت واقع نہ ہو جائے اس صحابیہ کو لے کر گئے اور سارا واقعہ بتایا ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا اپنے بیٹے کی محبت میں بہت غم زدہ بہت غم زدہ ہیں اللہ کے نبی نے اس صحابیہ سے فرمایا کیا میں تم کو تمہارے سے تمہاری گوشت سے اچھی جگہ جنت کی کیاریوں میں کھیلتا ہوا بچے کو دکھا دوں تمہیں تسلی ہو جائے گی تمہارا بچہ تو جنت میں ہے وہ جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے اس کو لانے والی عورتوں نے کہا کہ ہاں بھر دے ہاں بھر دے کہ اللہ کے نبی دکھانا چاہتے ہیں تم کو تمہارا بچہ نظر آئے گا اور جیتے جی ہم کو جنت نظر آ جائے گی لیکن قربان جائیں دلوں میں اللہ کے نبی کی بات کا ایسا یقین تھا فرمانے لگیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کہنے سے میرے دل کو تسلی ہوئی کہ بے شک میرا بچہ جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا ہے اس لیے کہ اگر آپ دکھا دیں تو دیکھنے میں میری آنکھ خطا کر سکتی ہے لیکن اے میرے آقا بولنے میں آپ کی زبان خطا نہیں کر سکتی مجھے پورا یقین ہے کہ بے شک میرا بچہ جنت کی کیاریوں میں کھیل رہا یہ یقین ہمارے دلوں میں کلیمے کا آ جائے اللہ کے وعدوں کا اور نبی کی باتوں کا یقین دل میں آ جائے اس کے لیے یہ ساری محنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور فرمایا یہ امانت فلاں کی یہ امانت فلاں کی یہ امانت فلاں کی ہم رات میں جا رہے ہیں اور صبح آپ مکے والوں کو یہ سب امانتیں واپس کر کے کل ہم سے آ کر مدینہ میں ہجر مدینہ آ کر ملاقات کر لینا چاروں طرف سے دشمن اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور ایسی اسکیم اور پلان بنائی کہ ہر خاندان کا نوجوان اس میں شامل ہے ادھر حضرت علی نے امانتیں لیں اور اللہ کے نبی کے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ادھر اللہ کے نبی نے مٹی بھر مٹی ان کی طرف پھینکی جو چاروں طرف ان کی آنکھوں میں آ گئی وہ آنکھیں ملتے رہے اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے گئے صبح حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ بعض صحابہ نے کہا کہ اے علی رات بھر تم موت کے بستر پر تو سو نہیں سکے ہوں گے کہ دشمن کو کیا پتہ چلے اندر آ کر کے بستر پر آپ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی حضرت علی کرم اللہ عجو فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم آج کی رات جتنی گہری جتنی میٹھی نیند آئی زندگی میں ایسی نیند مجھے نہیں آئی تھی لوگ تعجب سے کہنے لگے کہ موت کا بستر ہے دشمن کے گھیرے میں ہے حملہ ہونے والا ہے اور آپ کو نیند کیسے آ گئی اتنی میٹھی اتنی گہری کہنے لگے کہ جب میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی کل یہ امانتیں فلاں فلاں فلاں کو مکے میں واپس کرنا اور مجھ سے آ کر مل لینا تو میرے دل کا یہ یقین تھا کہ کل تک ساری دنیا مل کر مجھے مار نہیں سکتی اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کل امانتیں دینا ہے میں میٹھی نیند سویا کل کے آنے تک کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا تھا ہم مسلمان ہیں ہمارا کام بندگی اور بندگی کو پھیلانا ہے تو پھر اللہ نے ہمارا مقام خیر امت بنایا تھا سب سے زیادہ خیر والی امت لیکن میرے بھائیوں اگر لائٹ نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اس کا مقام بدل گیا اور امت نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اب وہ اس مقام پر کیسے رہ سکتی ہے اللہ ہمیں سمجھائے عزت کی چوٹیوں پر رہنے والے ذلت کی گھاٹیوں میں اس لیے پڑے ہیں کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ہمارا مقام بدل دیا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ایمان کی اس محنت پر اپنے دلوں میں اللہ کا یقین اللہ کے حکموں پر چلنے میں کامیابی کا یقین غیروں کے طریقے میں ناکامی کا یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں چلنے میں کامیابی کا یقین آ جائے حضرت جی مولانا یوسف صاحب الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زبان کلیمے کے اقرار کی جگہ ہے کہ آدمی زبان سے کلیمے کا اقرار کرتا ہے اور یہ دل کلیمے کے قرار اور ٹھہرنے کی جگہ دل ہے کہ یہ دل کے اندر اتر جائے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ جو چیزوں کے بغیر چیزیں بنا سکتا ہے اور وہ اللہ جو باطل طاقتوں کو پاش پاش کر سکتا ہے اور وہ اللہ جو بغیر اسباب کے پرورش کا نظام چلا سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے جب یہ کائنات نہیں بنی تھی تو یہاں پانی ہی پانی پانی ہی پانی تھا بلبلا پھوٹا اور مکے کی زمین ظاہر ہوئی <coughs> اللہ تعالیٰ نے مکے کی زمین کو بچھایا <coughs> اور پوری دنیا کی زمین کو بچھایا ہے <coughs> دنیا ماڈل دیکھ کر ماڈل بناتی ہے وہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں کہ زمین کے ماڈل کے بغیر اللہ نے زمین کو بنایا ہے آسمان کے ماڈل کے بغیر آسمان کو بنایا چاند و سورج کے ماڈل کے بغیر چاند و سورج کو بنایا ہے چیزوں چیزوں کے بغیر چیزوں کا بنانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے وہ بڑی قدرت والا اللہ ہے اور پھر اللہ تعالی مکے کی اس سرزمین پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اس وقت کے رہنے والوں نے مشاہدہ کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ہاتھی والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا علم ترا کیف فعل اربو کا بھی اصحاب الفیل یمن کا بادشاہ ابراہ بیت ابرہا یمن میں بنایا اور چاہتا تھا کہ ساری دنیا آ کر بیت ابراہ کا ایسے طواف کرے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے لیکن کوئی آ کے نہیں دیتا آنے جانے کا سفر خرچ بھی رہنے کا انتظام بھی اور کھانے پینے کا انتظام بھی لیکن کوئی آ کے نہیں دیتا تھا بادشاہت کا تخت و تاج ہے اور مال و دولت اور خزانوں کی ریل پھیل ہے تو خناس دماغ میں بھر گیا کہ جب تک بیت اللہ کو نہیں ڈھاؤں گا اس وقت تک کوئی بیت ابراہ کا طواف کرنے نہیں آئے گا اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر ابراہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے گیا اور ہاتھیوں کی فوج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس سے بڑے بڑے ہاتھی یا بڑے بڑے جانور نہیں بھیجے اللہ کی قدرت بڑی ہے وہ کمزوروں سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے وارسل ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیاں چھوٹے چھوٹے پرندے اور چھوٹے چھوٹے ابابیل کے غول کو اللہ نے اتارا ان کی چونچوں میں کنکر ان کے پنجوں میں کنکر چڑی اتنی چھوٹی تو چونچ کتنی چھوٹی وہ کنکر کتنا چھوٹا چڑی اتنی چھوٹی تو پنجے کتنے چھوٹے اور پنجوں میں پکڑنے والے کنکر کتنے چھوٹے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان ابابیل کو حکم دیا کہ وہاں سے اوپر اڑو اور کنکر چھوڑو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ابابیل کنکر اوپر سے چھوڑتی اگر وہ سپاہی کی سر پہ گرتا فوجی کے تو ہاتھی کے پیٹ سے نکلتا تھا بم کا کام کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معقول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سب کو کر دیا سب کو ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری طاقت کیسی زبردست ہے وہ اللہ جس نے ابراہ کی باطل طاقت کو پاش پاش کر دیا ہمارا وہ اللہ ریٹائرڈ نہیں ہوا ہے وہ ساری صفات کے ساتھ وہ ساری قدرت کے ساتھ آج بھی ہے جس اللہ نے کل ابراہ کی باطل طاقت کو پاش پاش کیا وہ قیامت تک کے ہر باطل طاقت کو پاش پاش کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی قدرت نہیں اس اس اس طاقت پر اللہ کو پہچانو جس کے ہم نام لیوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر اس بے آب و گیا وادی میں اس وادی غیر زی زیزرا میں چھوڑ دو ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو با اختلاف روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب لگ بھگ نوے برس کی تھی بعضوں نے ستیسی برس لکھا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بڑھاپے کی اولاد اللہ کے حکم پر اس بے آب و گیا وادی میں جہاں کھانے کا دانہ نہیں جہاں پانی کے نکلنے کا پانی کا خطرہ نہیں اور جہاں کوئی پڑوسی اور غم گسار نہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے کہ اتنے اچھے اخلاق والے اتنا اچھا میرے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے آج کیا ہوا کہ مجھے تن تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بات کے نہ کرنے کا حکم تھا کہ چھوڑو اور خاموش آ جاؤ حضرت حاجرہ پریشان ہے خود ناتوان اور اپنے گود میں اس سے ناتوان بچا کہ اگر کوئی جانور حملہ کر دے تو نہ بچ سکے نہ بچا سکے کوئی انسان حملہ کر دے تو نہ بچ سکے نہ بچا سکے خود کمزور اس سے زیادہ کمزور گود میں ہے کہنے لگی ہے میرے سرتاج میرے شوہر اگر میں خطاوار و سزاوار ہوں کہ مجھے یہاں تنہا چھوڑا جائے تو اس معصوم بچے نے کیا خطا کی ہے اسے بھی چھوڑے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر کہ اتنے اچھے اور ایسے بہترین اخلاق والے کیسا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہو تو عرض کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے سے اشارہ کیا ہاں اللہ کا حکم ہے ایسا ایمان حضرت حاجرہ کے دل میں اور ایسا یقین اللہ کی عالی ذات اور اس کے صفات پر تھا کہنے لگی جائیے جس اللہ کے حکم پر آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہو وہ اللہ میرے دل کا ایقان یہ ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو نقصان پہنچنے اور ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے اس کی قدرت بڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب جب کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنی طبیعت کے خلاف میں اللہ کا حکم پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف میں اپنی مددوں نصرتوں کو اتار کے دکھا دیتے ہیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طبیعت کے خلاف میں اللہ کے حکم کو پورا کر دیا تو اللہ نے ظاہر کے خلاف میں اپنی مدد کو اتار دیا تھوڑے کھجور ختم ہو گئے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور چھوٹے بچے روتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں ایڑیاں رگڑتے ہیں چھ مہینے کے بچے کی ایڑی روئی کے گالے سے زیادہ نرم ہوتی ہے پتھریلی زمین اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا اخل کہتی ہے کہ ایڈیوں سے خون رسنا چاہیے خون نکلنا چاہیے چھوٹا سا بچہ معصوم نرم ایڈی اور پتھریلی زمین پر زبان پر کانٹے ہیں اور ہونٹوں پہ پپڑی پڑ ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں اور پیاس کی شدت میں پیر لگڑ رہا ہے ساری دنیا اور ان کی عقل کہے گی کہ معصوم بچے کے پیر پتھریلی زمین پر رگڑا کھائیں تو پیر سے خون رسنا چاہیے اور خون نکلنا چاہیے لیکن حضرت حاجرہ نے اپنی طبیعت کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطے اور سنت کو ظاہر کے خلاف میں ظاہر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس پتھریلی زمین پر پر مارو جہاں تک پتھر ہے مارتے رہنا یہاں تک کہ پانی نظر آ جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا پیر سے خون نہیں نکلا پتھر کے پہاڑوں سے زمزم کا چشمہ نکل گیا اللہ اکبر یہ اللہ کی طاقت ہے جب دیکھا اما جان حضرت حاجرہ نے تو کٹا بنا دیا زم زم زم زم کہ کہیں پانی نکل نہ جائے رک جا رک جا میرے بچے کے لیے پانی نکل گیا حضور فرماتے ہیں کہ اما جان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس پانی کو نہ روکتی تو اللہ کی رحمت ایسے جوش میں تھی کہ وہ ایک زمزم کا چشمہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہو جاتا پھر کسی چشمے کی ضرورت نہیں پھر کسی کنویں اور بورنگ کی ضرورت نہیں تھی ساری دنیا میں اور ساری دنیا میں جانے کا راستہ دریا ندیاں ندیوں اور دریا کے راستے سے ساری دنیا میں زمزم پہنچ جاتا سرول کو بھی آ جاتا لیکن اماں جان نے کٹا باندھ دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی بات ایسے پسند آئی کہ ہمارے حبیب زمزم کو ساری دنیا میں پہنچا کے بتا دیں گے لیکن زمین کے راستے سے نہیں ہوا کے راستے سے جتنے حاجی جاتے ہیں چپے چپے میں اللہ نے زمزم کو پہنچا دیا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا نظام چلایا باپ نہ ہو کاروبار نہ ہو پیسے نہ ہو اللہ کسی کا محتاج نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کا نظام چلا کے دکھا دیا کہ ہم وہ ہیں جو بغیر اسباب کے بھی پرورش کر کے دکھا سکتے ہیں ہم اسباب کے محتاج نہیں ہیں ساری کائنات کے اسباب اللہ کے محتاج اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ روشنی کے دینے پہ آئے تو اللہ کی قسم چاند و سورج کے بغیر روشنی دے دے وہ کھلانے پہ آئے تو وہ زمین کے محتاج نہیں زمینوں کے بغیر اپنے بندوں کو کھلا کے دکھا دیں جیسے بنی اسرائیل کو چالیس سال تک میدان تی میں من و سلوا اتار کر بتا دیا چالیس برس تک بچہ پیدا ہوا اس کے کپڑے سلے تو اللہ کی قدرت ایسی کہ بچہ بڑھتا تو کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے اللہ اکبر اس اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اس کا یقین اپنے دل میں لانے کی یہ محنت ہے ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اس کے حکموں کی قیمت کو پہچان لیا تو ساری دنیا ہمیں پہچان لے گی کہ یہ اللہ والے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ایک بہت بڑے اللہ والے راستے سے جا رہے تھے بارش کے دن تھے کیچڑ راستے میں تھا اچانک پیر پھسلا اور کیچڑ اس وقت ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا اس کی محبوبہ کے لباس پر کیچڑ کے چھینٹے اتر گئے وہ آدمی غصے میں آ گئے کہنے لگا اندھے ہیں نظر نہیں آتا بھائی غلطی سے پیر پھسلا تو کون کیا کر سکتا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب گھر والی اور محبوبہ ساتھ ہو تو ہم بھی ترہ بتانے پر آ جاتے ہیں <coughs> اٹھا کر حضرت کو ایک تھپڑ مار دیا حضرت نے کچھ نہیں کہا نظر نیچے کی اور آگے چلے تھوڑی دیر کے اندر وہ گرا اور مرا وہ عورت چلانے لگی کہ اس بوڑھے آدمی کو روکو روکو روکو اس لیے کہ اس نے میرے شوہر میرے محبوب کو مار دیا حضرت واپس آئے مجمع لگ گیا حضرت نے فرمایا کہ اس عورت سے پوچھو کہ اس کے محبوب نے مجھے تھپڑ مارا تھا یا میں نے اسے مارا تھا کہنے لگی میرے محبوب نے تھپڑ مارا لیکن آپ آگے بڑھے وہ گرا اور مرا آپ نے میرے شوہر کو مار دیا لوگوں نے کہا دیوانی ہو گئی کہہ رہی ہے تیرے محبوب نے حضرت کو تھپڑ مارا تھا پھر کہہ رہی آپ نے مار دیا جب بحث بڑی تو اس اللہ والے نے کہا کہ بحث مت کرو معاملہ کیا ہے میں تمہیں سمجھاتا ہوں جیسے اس عورت کا یہ محبوب تھا اس کے محبوب نے مجھے تھپڑ بیکار سے مار دیا پیر پھسلا کیچڑ اچھلا تھا تو جیسے اس کا محبوب ایسے ہی میرا محبوب بھی مجھے دیکھ رہا تھا اس کے محبوب نے مجھے تھپڑ مارا میرے محبوب نے اسے تھپڑ مارا تو مر گیا من کان للہ کان اللہ لہو جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں اس اللہ کو اپنا بنانا اس اللہ کے راستے میں نکلنا ہے فرعون کے ساتھ سب کچھ تھا لیکن موسا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھے تو جن کے ساتھ اللہ ہے میرے بھائی وہ پار اترتے ہیں جن کے ساتھ ساز و سامان ہے دنیا ہے طاقت ہے فوج ہے قوت ہے ہتھیار ہے کوئی مخلوق اللہ کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے ایمان کے بنانے کے لیے تھوڑی اپنی چاہتیں تھوڑی اپنی دنیا تھوڑے اپنے سامان کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر ایمان کی لذت اور حلاوت ملتی ہے حضرات صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں اسی ایمان کے بنانے میں اور اسی ایمان پر اپنے آپ کو لانے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں جب ایمان لائے تو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تین تین شفٹیں بنی ہوئی تھیں کہ صبح سے لے کے دوپہر تک ایک شفٹ بڑے بڑے کانٹے حضرت بلال حفشی کے جسم میں چبوئیں اور نکالیں چبوئیں اور نکالیں بتاؤ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی دھوپ سورج سر پہ آیا دھوپ شدت کی ہوئی تو مکے کے شریر بچوں کے ہاتھوں میں رسی اور اس رسی کے دو سرے دونوں پیروں میں باندھ کر دے دیتے تھے بے دردی کے ساتھ وہ نوجوان مکے کی پتھریلی سڑک گلیوں میں حضرت بلال حبشی کو گھسیٹ رہے ہیں اگر کوئی بھینس مر جائے تو میونسپل والے بھی اس بے دردی سے اسے نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ چمڑی کی قیمت کے لیے پیروں کو رسی باندھ کر ڈنڈا لگا کر اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے اس سے زیادہ جانوروں سے زیادہ بے دردی سے کھینچا حضرت بلال رضی اللہ اور دھوپ سخت ہوئی تو پتھریلی زمین پر لٹا دیا اور سینے پہ بھی پتھر رکھ دیا گرمی بڑھانے کے لیے اطراف سے آگ بھی لگا دی ابو جہل نے کہا کہ اے بلال اب بھی ہم تجھے چھوڑنے کو تیار ہیں تو اللہ پر ایمان کے کلیمے کو چھوڑ دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ابو ابو جہل کہنے لگا بے وقوف تکلیف ہم دیتے ہیں اور تو اللہ کو پکارتا ہے دیکھ چھوڑ دیں گے انعام بھی دیں گے زخموں کا علاج بھی کریں گے حضرت بلال افشی اللہ احد اللہ احد اپنی زبان حال سے ابو جہل کو سمجھایا ارے بے وقوف میں نہیں بے وقوف تو ہے تو اگر میرے اللہ کو بلال کے ایمان کو آزمانا نہ ہوتا تو اے ابو جہل تیرے جیسے ہزار مل کر بلال کا بال کا نہیں کر سکتے تھے وہ میرا اللہ آزما رہا ہے مجھے تو کیا کر سکتا تھا اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ جان دی جا سکتی ہے لیکن ایمان اور ایمان کی محنت نہیں چھوڑی جا سکتی ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے جان لگانے پہ آئے تو ایسے اور مال قربان کرنے پہ آئے تو ایسے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنار تھے سنار سونے چاندی کا کاروبار تھا زیور بناتے تھے لیکن ایمان لائے اور ہجرت کرنے کے لیے مدینے کی طرف چلے تو بارڈر پر روک لیا کہنے لگے اے سہیب ہم میں رہ کر یہ مال کمایا ہے لے کے نہیں جا سکتے مکے سے حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقابلے کا ارادہ ہے تو ادھر دیکھ لو تیر و تلوار کو نہیں سودا کرنے پہ آئے ہوں تو سنو سودا کر لو جو مال میں نے اپنی چوکھٹ کے نیچے دفن کیا ہے وہ بھی لے لو اور گھر میں فلاں فلاں جگہ پر جو مال دفن ہے وہ بھی لے لو زندگی بھر کی کمائی اور زندگی بھر کی پونجی پوری زندگی کی سب کچھ دے دیا پورا مال دے دیا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر آ گئے حضرت صہیب کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سہیب بہت سستا سودا کیا ہے جنت کا کہ مال <laughs> دے کر جنت لے لی ہے مال کے قربان کرنے پہ آئے تو زندگی بھر کا کمایا ہوا جمایا ہوا سارا مال قربان کر دیا اور ہم کو آپ کو اور قیامت تک کے آنے والوں کو سمجھا دیا کہ زندگی بھر کی پونجی اور زندگی بھر کا مال چھوڑا جا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا جیسے ہم کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے ایسے ہی حضرات صحابہ کے سینوں میں بھی دل تھا اور دل میں ان کے بھی بیوی بچوں کی محبت تھی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے چلے اونٹ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹا سا بچہ سلمہ پتا چلا تو حضرت ام سلمہ کے قبیلے و خاندان والے آگے کہنے لگے اے ابو سلمہ تم کو جانا ہے ہجرت کر کے جاؤ مگر یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہے ظالموں مجھے میرے سرتاج میرے شوہر کے ساتھ جانے دو کہنے لگے اتارو اپنی بیوی کو ہم نہیں جانے دیں گے ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے حضرت ام سلمہ کو اپنے شوہر سے جدا کر دیا ابھی یہ خبر حضرت ابو سلمہ کے قبیلے والوں کو ملی تو وہ دوڑے ہوئے آ گئے کہنے لگے کہ تمہارے قبیلے کی بیٹی ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جا سکتی تو یہ ام سلمہ کے گود میں جو چھوٹا سا بچہ سلمہ ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے یہ بیٹا تمہاری بیٹی کے ساتھ نہیں جا سکتا حضرت ام سلمہ چلا رہی ہے ظالم ظالموں رحم کرو تم نے مجھے شوہر سے جدا کر دیا میرے بچے کو مجھ سے جدا مت کرو محدثین نے لکھا ہے کہ چھوٹے سے بچے حضرت سلمہ کو ام سلمہ نے اپنے سینے سے چمٹا لیا لیکن اس چھوٹے سے بچے کو ماں کی گود سے چھڑانے کے لیے ایسا کھینچا کہ حضرت سلمہ کے مونڈے کی ہڈی سرک گئی تھی ہاتھ لٹک رہا تھا حضرت ابو سلمہ دیکھ رہے ہیں بیوی ایک طرف اور بچہ ایک طرف اور قیامت تک کے آنے والوں کو ہم کو سمجھا گئے کہ ہمارے سینے میں بھی دل ہے اور دل میں اپنے گھر والوں اور بچوں کی محبت ہے لیکن اگر ایمان کے مقابلے پہ یہ آ جائے تو بیوی ایک طرف جا سکتی ہے اور بچہ ایک طرف جا سکتا ہے لیکن ابو سلمہ اپنے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور بتایا کہ ایمان والا تو ایمان کے راہ پہ جائے گا سب کچھ برداشت کر لے گا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یہ ایمان بن جائے دنیا والوں نے اس جماعت کو کیا کیا کہاں کہاں کہہ کے پکار دیا کہیں تبلیغی کہیں اللہ والوں کی کہیں اور کچھ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ عمر خدو فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو وہ تحریک ایمان رکھتا کہ ایمان کو حرکت دینے والی محنت ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں اس امت کا ہر فرد امت ہر مرد و عورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پہ آ جائے آج اللہ کے نبی کی سنت کا اہتمام ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے فکر بدل گئی سوچ بدل گئی عمل بدل گئے ہیں ہمارے حضرت جی حضرت مولانا سعد صاحب مد اللہ علی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے کہ سنت ہے سنت سمجھ کر سنت پہ عمل کرتے تھے اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہے سنت سمجھ کر صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر اور ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر خدا پاک کی قسم ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے استنجا کی سنت میں اللہ نے اتنا نور رکھا ہے کہ یہ چاند و سورج کا نور اس استنجا کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سنت اتنی نورانی ہے اس سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت بھری ہے کہ اس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ایک مرتبہ دشمن قلعہ بند ہو گیا صحابہ ایک ہفتے سے پریشان ہیں وہ اندر مزے اڑا رہے ہیں اور یہ ان کی رسد ختم ہو گئی کھانا پینا وقت کے امیر نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ دشمن قلعہ بند ہیں ہماری کامیابی کے لیے کچھ اور زیادہ افراد و ہتھیار و کمک بھیجا دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پڑھا تو اس کا جواب لکھا کہ ہم کبھی فوج اور ہتھیار کی کثرت پر کامیاب نہیں ہوتے ہم تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل پر کامیاب ہوتے ہیں دیکھو کہیں تمہارے اندر سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ گئی کہ اللہ نے کامیابی کو روک دیا سب بیٹھ گئے سوچ رہے ہیں کیا سنت چھوٹی ہے ایک صحابی نے کہا کہ مسواک ہمارے ختم ہو گئے اور مسواک کی سنت چھوٹ گئی چلو چلو جنگلوں کی طرف جا کر درختوں کی جڑیں نکالی اور سب کے سب مسواک کرنے لگے ادھر دشمن قلعے سے دیکھ رہا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں حیبت ڈال دی کہ آج تو یہ صحابہ اپنے دانت ایسے تیز کر رہے ہیں کہ زندہ ہمیں چاپ جائیں ہو سکتا ہے بہت بڑی کمک اور بہت بڑی طاقت ان کے ساتھ آ گئی اللہ نے ان کے دل میں حیبت ڈالی اور بغیر لڑے کے خلاف ہو گیا یہ اللہ کے نبی کی سنت کی طاقت ہے جب یہ کائنات نہیں بنی تھی ساری دنیا میں پانی ہی پانی تھا اللہ نے زمین بچھائی چارانے زمین بارانے پانی تو زمین پانی پہ ڈول رہی تھی جیسے پلاسٹک کا لوٹا بکیٹ میں ڈولتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے اور اس کی میکیں گاڑی اور پوری زمین کو خرار آ گیا اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی چھوڑ دیتے تو کیا کر سکتے تھے کھیتی کر سکتے تھے دکان چلا سکتے تھے ابھی ادھر سامان جمایا زمین ادھر ہو گئی پورا سامان ادھر آ گیا اللہ کا کرم کے زمین کو خرار آ گیا فرشتوں نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ پہاڑ اتنے طاقتور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں کیا تعجب کرتے ہو میں نے پہاڑ سے بھی طاقتور مخلوق لوہے کو بنایا ہے یہ سڑکوں پر پڑے ہوئے پتھر اور یہ ریل کی پٹری کے نیچے بچھے ہوئے پتھر اسی لوہے کے کدال اور اسی لوہے کی مشینوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کے جگر کو پارا پارا کر کے ہمارے پیروں میں ڈال دیا ہے فرشتے کہنے لگے کہ اللہ تو لوہا اتنا طاقتور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تعجب کرتے ہو میں نے اس سے بھی طاقتور چیز آگ کو بنایا ہے جو لوہے کے منہ کو پلٹ دیتی ہے آگ کے سامنے لوہا کچھ نہیں کر سکتا فرشتوں نے کہا کہ اللہ آگ اتنی طاقتور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کیا تعجب کرتے ہو میں نے آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی کو بنایا ہے کہ سمندروں آگ پانی راگ بنا کے چھوڑ دیتا ہے فرشتوں نے کہا کہ اللہ پانی اتنا طاقتور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کیا تعجب کرتے ہو میں نے ہوا کو پانی سے زیادہ طاقتور بنایا ہے ہزاروں ٹن پانی ابر میں ہے اور ہوا ادھر سے ادھر لے کر چلی جا رہی ہے ایک ہزار ایک ٹن اگر کسی بیارل میں پانی ہو تو ہلا کے دکھا دیں ہزاروں ٹن لے کے اڑ رہی فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہوا اتنی طاقتور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کیا تعجب کرتے ہو میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز اس روئے پر بنائی ہے فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی میرے حبیب کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو یہ ایک سنت کی طاقت میں نے ہوا پانی آگ لوہا پہاڑوں سے زیادہ بنائی ہے دنیا میں کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے ایک عمل نبی کا ساری طاقتوں سے بڑھ کے طاقتور ہے اس لیے طے کرو کھانا پینا ہو پہننا اوڑھنا ہو رہنا سہنا ہو کمانا خرچ کرنا ہو شادی بیاہ ہو موت و حیات ہو انشاءاللہ اللہ ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے غیروں کے طریقوں کو چن چن کر اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ ایمان بنا ہم نے کہا اے اللہ ہم آپ کے غلام اللہ نے کہا اپنے دعوے کی دلیل دو وہ دلیل تمہارے لیے نماز ہے نماز کہ پنج وقتہ نماز ایسی پڑھو جیسے تمہارے نبی نے پڑھ کر دکھایا ہے سلو کمار آئی تمونی اسلی ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہے جتنا ہماری نماز اپنے نبی کے نماز نبی کی نماز کے قریب ہوگی اتنا ہی وہ نماز ساری دنیا زمین و آسمان پر اثر انداز ہوگی آج کی نماز جو نمازی بہ اثر نہ کرے تو وہ دنیا میں کیا اثر کر سکتی ہے میرے بھائیوں نماز نماز بن جائے آج نماز ہے لیکن بے جان ہے بے جان ہے بے جان ہے جس دن نماز جاندار بنے گی دو رکت نماز پر زمین و آسمانوں پہ فیصلے ہو جائیں گے ایک آدمی نے کہا میرے پاس سو بھینس ہے بولے دودھ کتنا آتا بولے ایک خطرہ بھی نہیں آتا تو دوسرے آدمی نے کہا بھائی مجھ سے بڑا بے وقوف تجھے آج نہیں ملا کیا کوئی سو بھینس اور ایک خطرہ دودھ کا نہیں آتا بولے صحیح بول رہا ہوں ایک خطرہ نہیں آتا ابے بھائی سو بھینس کہنے لگا ہاں ہاں سو بھینس میرے کھیتوں میں مر کے پڑے بے جان ہیں سو بھینس ہیں مگر بے جان تو ایک خطرہ دودھ کا نہیں آئے گا اور ایک بھینس ہو جاندار تو میرے بھائیو دو پانچ لیٹر صبح شام تو دودھ ملے گا کیوں میں ملے گا کہ نہیں ملے گا آج کروڑوں مسلمان نمازی ہے لیکن بے جان نماز اگر دو رکت نماز جاندار بن جائے اللہ کی قسم زمین و آسمان پر فیصلے اتار اس لیے نماز کو جاندار بنانے کے لیے اللہ کے راستے کی یہ محنت ہے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب مد ذیل علی فرماتے ہیں کہ آج تاجر نماز پڑھتا ہے تجارت کے یقین پر مالدار نماز پڑھتا ہے دولت کے یقین پر آج اگر ہم اللہ کے یقین پر اپنی نماز کو لادیں تو پھر یہ نماز بنے گی اللہ والے یقین پر نماز آ جائے مسائل والی شکل اس کی صحیح ہو جائے فضائل کا استحصار اور احتساب ہمارے دلوں میں آ جائے اور نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے اور اخلاص والی نیت آ جائے ان پانچ لائنوں سے محنت کریں گے تو اپنی نماز جاندار بنے گی اندر و باہر اس کا صحیح ہوگا اس کے لیے میرے بھائیوں ہر آدمی اپنے قلب نماز کو صحیح کرنے کے لیے اپنی اپنی مسجد کو روزانہ ڈھائی گھنٹے دے دے اور اپنے گھر والوں کی کلمہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے روزانہ گھر میں پانچ عمل والی تعلیم کو زندہ کر دے تو میرے بھائیوں یہ مسجدیں آباد ہوں گی ہر نماز کے بعد مسجد میں آنے والے لوگ بنیں گے اور جس دن مسجد آباد ہو گئی اس دن ہم اور ہمارے گھر بھی آباد ہو جائیں گے اس لیے میرے بھائیوں یہ مسجد کی آبادی کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے مسجد کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے اللہ کے گھر کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے جو جو ایک بالش اللہ کی طرف آتا ہے اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے طرف آتی ہے جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے اللہ کی رحمت دو ہاتھ اس کی طرف آتی ہے جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے اللہ کے گھر کی طرف آنا اللہ کی طرف آنا ہے پورا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ پانچ نمازیں جاندار بنا کر ہم پڑھیں گے کیوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ اور اپنے گھروں میں سو فیصد نماز زندہ کریں گے کہ کوئی بچہ بوڑھا کوئی مرد عورت میرے گھر میں بے نمازی نہیں رہے گا اور ہم مسجد کی آبادی کی محنت کریں گے انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے بھی اور اجتماعی ملاقاتوں کے ذریعے سے بھی جس دن ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی میرے بھائیوں ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے خطان کر دیا حالانکہ اللہ کے نبی کی مسجد مسجد نبوی میں ایمان کے حلقے بھی چل رہے ہیں تعلیم کے حلقے بھی چل رہے ہیں قرآن کے حلقے بھی چل رہے ہیں آنے والی جماعتوں کی کارگزاری بھی چل رہی ہے اور جانے والی جماعتوں کی ہدایت بھی چل رہی ہے ہم نے صرف نماز کے لیے مسجد سمجھا جو مسجد نبی کے اعمال اعمال مساجد ہیں اگر ہماری مسجد میں زندہ ہو جائے تو ہماری مسجد آباد ہو جائے گی اس لیے ہر مسجد کو آباد کرنے کی محنت ہر مسجد والے کریں گے انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں کہ علم بھی آ جائے ذکر بھی آ جائے اخلاق ہمارے صحیح ہو جائیں للہیت اور اخلاص اللہ ہمیں دے دے اور اللہ کے عظیم دین کے لیے ہماری حقیر جانے اور حقیر مال اللہ قربان کر دے اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور اللہ کے بھروسے پہ جانا ہے ہمارا کام ارادہ کرنا اور اللہ کا کام بندے کے ارادے کو پورا کرنا اسائی منی و اتمام من اللہ اللہ پورا کر کے دکھائے گا تو بولو انشاءاللہ جاؤ گے اللہ کے راستے میں اب تک جنہوں نے نام دو دن سے نہیں دیا ایسے ہمارے بھائی اور ایسا ہمارا مجمع اور ایسی ہماری جماعتیں جن کو نمبر اور رخ نہیں ملا وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں کہ اللہ ہمارا موت سے پہلے ایسا ایمان بنا دے کہ ایمان پر اللہ ہمیں موت عطا فرما دے کرے ہمت کرے ماشاءاللہ بتاؤ دوستو نقد کون کون اللہ کے راستے میں چار چار مہینے جانے کے لیے تیار ہیں کھڑے ہو کر نام پیش کریں بھائی فرما میرے دوستو اے اللہ تو قبول خورا قبول کہاں سے ہیں سرول سے ماشاءاللہ خطہ وار جماعتیں ہر جگہ نئے ساتھیوں کو کھڑا کریں اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ادھر آجو سامنے آجو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بھائی جو پہل کر رہے ہیں اور فرماؤ ان کو پورے نام کوئی نہ اٹھے بھائی ہم پہ رحم کر فرماؤ تشکیل میں اٹھنا میرے بھائیو اللہ دیکھ رہا ہے تھوڑی مدد کرو بیٹھ جاؤ بھائیو ہم آپ کے پیر پڑتے ہیں بیٹھ جاؤ فرما اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ تھوڑی ہمت کرو میرے بھائیوں چاروں طرف سے مجمع بولے کہ اللہ کے راستے میں نقد کون کون جائیں گے جن کے اب تک نام نہیں آئے وہ نام فرمائیں خطہ وار جماعتیں یہاں نام بھیجیں بولو بابا فرما بھائی جس وقار و اطمینان کے ساتھ آپ ایک گھنٹے سے بیٹھے رہے اسی وقار کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ آپ کے بیٹھنے کی برکت سے انشاءاللہ نقد نام آئیں گے بولو ہمت کرو اللہ تعالیٰ جی۔ آسان فرمائے دستگیر صاحب اللہ قبول فرمائے دستگیر بھائی ان جی۔ کو بھی آگے لے آ جاؤ صاحب ادھر آ جاؤ ان کو جماعتوں میں جوڑو جی۔ اچھا ماشاء جی۔ اللہ اکبر ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جی، چار مہینے بھائی بھائی دیکھو ہر حلقے سے اور اسی طرح ہر منڈل سے ایک دو جماعتیں ضرور بنی ہیں وہ سارے ساتھی جن کی ترتیب بن چکی ہے وہ بھی اپنا نام پیش کریں ابھی تک جن کا نام جن کی ترتیب نہیں بنی ہے وہ بھی اپنا نام پیش کریں بھائی چاروں طرف سے نام آنے چاہیے اس مجمع کو جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اللہ اپنے کرم سے چلائے گا آج تک نہ جی۔ کسی کی اجڑی ہے نہ اجڑے گی جو اللہ کے راستے جمال بھائی اللہ قبول فرمائے بتاؤ دوستو نندیال کے ہمارے حلقے والے ساتھی بھی بتاؤ بھائی سرول کے جتنے مساجد ہیں ہر مسجد سے ایک جماعت ہے ماشاء اللہ اور فرماؤ دوستو اللہ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو قبول فرمائے کرے ہمت کرے ماشاء اللہ بہت بڑا مجمع ہے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی سنوار دے اس کا ایک راستہ ہے کھڑے ہو جاؤ ویلگوڑ سے ایک جماعت چار مہینے کے لیے نقد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ایمان میں میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ جان میں مال میں برکت نصیب فرمائے ایسے ہی جو جماعت اب کھڑے ہوگی اے اللہ ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرمائے بولو جلدی جلدی سے جی کھڑا کریں جی جی میں قتواری جماعت پچھلے حصے میں لکھے بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جگہ بجگہ لکھ رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ اے اللہ اللہ قبول فرمائے تیرے اجتماع میں خطہ وار جماعتوں نے اپنا کام کیا اے اللہ تو جنت کے خطے ان کے حوالے فرما جہاں جہاں خطہ وار جماعتیں حرکت میں ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما ان کی نسلوں کو قبول فرما جی چاروں طرف سے چاند بادشاہ صاحب کہاں کے ہیں گنور کے چاند بادشاہ صاحب اللہ قبول فرمائے اور فرماؤ دوست کہاں سے گوڑور سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے جی۔ ذمہ دار کا نام فرما دیں تو اور بہت احسان ہو جی۔ جائے گا آپ کا ریاض بھائی اور خلیل بھائی اس جماعت کے ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ ہیں واہ واہ واہ اور فرما بھائی ارے ایسا جمع ہوا مجمع تو کہیں نہیں نظر آتا جتنا آپ کے ضلع میں نظر آتا ہے بولو ہمت کرو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میرے پیارے بھائیوں کھڑے ہونا ہے تو نام لکھانے کے لیے یا لکھنے کے لیے باقی احباب بیٹھے رہے کچھ اعلانات بھی ہیں پھر دعا بھی ہے کرے ہمت کریں ماشاء اللہ سے اور فرماؤ بھائی اور بولو اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما لے ہم کو ہمت دے دے نام لکھانے کی بولو ہمت کرو اجتماع میں بیان سننے کی نیت سے آئے تھے ماشاءاللہ صبح سے لے کر اب تک جو ہے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی اب کسی کے دل میں بات کھٹک رہے ایسے ساتھی کھڑے ہو کر نام دے دیں دوستوں مقبولیت کی گھڑی ہے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کی ہوا چلتی ہے اس لیے ہمت کر کے نام دے دیں بہت ساری باتیں دل میں آئیں کہ بھائی ایمان بنانے کے لیے خدا کے راستے میں جانا ہے اس لیے بتاؤ میرے دوستوں ماشاء اللہ بتا رہے ہیں ادھر بھی کچھ جی، حرکت نظر آ جی، رہی ہے دور دور اندھیروں میں اجالوں کی حرکت نظر آ رہی ہے جی۔ ایمان کے نام ایمان کا نور نظر آ رہا ہے مگر سامنے اجالے میں اجالا کیوں نہیں ہے اندھیروں میں نور کی محنت ہو رہی ہے نام آ رہا ہے یہ سب تیار ہیں اچھا سب تیار ہے اچھا آج آج ان کی جماعتیں بن جائیں گی کل یہ روانہ ہو جائیں گے جی واہ واہ واہ واہ یہ سب تیار ہے جی، اللہ قبول فرمائے اللہ آسان فرمائے اچھا بھائی ایک کام کریں بھائی جہاں کہیں سے مکمل جماعتیں بن کے آئی ہوں <coughs> اور اسی طرح افراد جو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آئے ہیں وہ تھوڑا سا سامنے آ جائیں دوستوں اللہ کے راستے میں جانے والوں کو تھوڑا سا جگہ دے دیں وہ سٹیج کے سامنے تشریف لائیں بھائی جی بیگن پلی کی ایک جماعت ہے کوئلہ کنڈلہ کی ایک جماعت ہے سرولہ کی جتی جماعتیں ہیں نندیال کے حلقوں کی جی دیکھو بھائی پینتیس جماعتیں ماشاءاللہ اس اجتماع سے روانہ ہو رہے ہیں اللہ ان تمام کے نکلنے کو بے انتہا قبول فرمائے خصوصاً ہمارے ضلع کے لیے عموماً سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب بنائے آ جا میرے دوستو جو ساتھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہوں سامنے تشریف ہاں، گے تھوڑا سا اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے جگہ دے دیں بھائی ہمارے امیر سے جو حضرات بیرون میں جانے والے ہیں نقد ان سے بھی گزارش ہے بیرون میں جانے والوں کا ہوگا یہ ہے کہ پانچ جماعتیں ہیں بیرون کی جی اور بیرون جانا ہے اندرون بنانے کے لیے کہاں ہیں بیرون والے کے جماعتیں آ آ جاؤ جاؤ اللہ قبول فرمایا ڈاکٹر قاسم صاحب بھائی مسیح اللہ صاحب جی کلیم اللہ صاحب محبوب صاحب وہ آگے تشریف لائیں بھائی مظہر الحق صاحب ان کی جماعت کے سارے ساتھی آگے تشریف لائیں ویلگوڑ کی بھائی کلیم اللہ صاحب کی جماعت بلکل گڈور کی ایک جماعت آ جاؤ بھائی جمالہ کے محبوب صاحب آگے تشریف لائیں بھائی کشتی پاڑ کی ایک جماعت جو بیرون میں جا رہی آجائیں آ جائیں سامنے آ جائیں شاکر جمالہ کی ایک جماعت جو بیرون میں جاری وہ بھی آگے تشریف لائیں بھائی ذرا راستہ دے دو راستہ دے دو ہمارے بھائیوں کو تھوڑا راستہ دے دو آگے آ جانے دو اور ذرا اگر بیٹھنے والے تھوڑا پیچھے ہٹے ان کے لیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے راستے میں جانے والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب کو قبول فرما لے آ جاؤ ذرا آنے والے بھی تھوڑا جلدی آؤ آ جاؤ ڈاکٹر صاحب آ جاؤ خدم خدم احتیاط سے مت آؤ جلدی جلدی آ جاؤ اور کوئی رہ گئے بابا ادونی شریف کی جماعت آ جائیں آگے سب آگے بھائی حضرت کو جگہ دو بٹھا لو بیٹا ذرا ذرا ذرا بٹھا لو بیٹا آ جاؤ بھائی ایوب خان صاحب عبداللہ خان صاحب ویلگوڑ کے آ جائیں ماشاء اللہ آ رہے ہیں ساتھی آ رہے ہیں آ جاؤ بھائی آ جاؤ اے اللہ سب کو قبول فرما لے بھائی بھائی دیکھو بھائی بول دیا میں بھی درخواست کیا آپ سے پہلے ابھی ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں دعا ہوگی میں تو کر دیا پہلے دو چار باتیں یہ ہیں کہ بھائی جو سواریاں سڑک پر ابھی رکی ہوئی ہیں سب سے پہلے وہ سواریاں جائیں گی پھر اس کے بعد ہمارے جو قائم ہوٹل گولڈن ڈھابے کے پیچھے جو سواریاں ہیں وہ ابھی سے نہ نکلیں ہمارے گراؤنڈ میں جو سواریاں آ چکی ہیں تربوز کے منڈی کے نیچے وہ سواریاں بھی ابھی سے نہ نکلیں تھوڑی دیر انتظار کریں بھائی پہلے سڑک کے اوپر کی ساری سواریاں روانہ ہو جائیں اس کے بعد سڑک جب جو ہے خالی نظر آ جاویں انشاءاللہ اس کے بعد ٹرافک والے آپ کو روانہ کریں گے جانے میں جلدی نہ کریں ہے نا تیز نہ جاویں صبر سے سکون سے اطمینان سے جاویں سائیڈ بھی نہ ماریں ایک گاڑی کو دوسری گاڑی سائیڈ مارتی ہے جی سائیڈ بھی نہ ماریں حضرت کا فرمان ہے اوور ٹیک بولتے ہیں جی، جی۔ اوور ٹیک نہ کرے انڈر ٹیک رہے ہیں چلو بھائی بھائی بھائی دوسری اہم گزارش یہ ہے تام خانہ نمبر دو تین اور چار ایک نمبر تام تام خانے خانے میں بھی ان پورے آپ کے لیے تیار ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے اطمینان کے ساتھ جو ہے دعا کے بعد آپ جی، نماز کے بعد انشاءاللہ کھانے کا نظم ہوگا کھانے سے فارغ ہو کر جائیں کل کی روانگی کے ہدایات کہاں ہوں گے مرکز میں بول دو نا جی۔ جو جماعتیں نقد اللہ کے راستے میں اس اجتماع سے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہیں فجر کی نماز وہ مرکز میں پڑھیں اللہ کی مرکز میں جہاں کہیں بھی آرام کریں مگر فجر کی نماز تک اللہ کی مرکز کو مرکز کو پہنچ جاویں اور نماز کے فوراً انشاءاللہ وہاں روانگی کی آداب ہوں گے اور مہمان جماعتیں یہیں آرام کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سامنے کا حصہ رہے گا شامیانہ رہے گا ٹھیک ہے بھائی آؤ بھائی قریب آ جاؤ دعا کریں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ہی قبول کرنے والا ہے تو کبھی مقامی سرول کے جتنے احباب ہیں وہ تو نیچے کے راستے ہی چلے جائیں بھائی اوپر جانے کی کوشش نہ کریں اور نندیال اور آلگڑا جانے والے جو ہے بے پاس سے چلے جائیں یہ بہت سہولت ہوگی کہیں ایسا نہ ہو جائے سرول اور کہے باہر کے لوگاں اگر ٹکرا ہوگا تو بہت ٹینشن ہو جائے گا جتنے سرول کے احباب ہے ٹو ویلرس والے اور پیدل والے ایسا نیچے کے راستے سے چلے جائیں نزدیک بھی ہے اور جلدی بھی چلے جائیں گے بھائی جن جماعتوں کا ابھی تک تفقد نہ ہوا وہ پریشان نہ ہو سیدھا جو ہے سرولہ کے مرکز کو پہنچ جاویں انشاءاللہ فجر کے فوراً وہاں بیان بھی ہوگا وہاں ان کی ترتیب بنے گی جہاں کہیں سے ایک دو ساتھی آئے ہیں وہ بھی وہیں پہنچ جائیں اگر مرکز میں جگہ نہ ملے رات میں قیام کے لیے مختلف مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں میں آپ حضرات آرام کر سکتے ہیں بیٹھ جاؤ آ جاؤ دعا کریں گے جب سے دینے کی آواز لگ رہی تھی اب اللہ سے لینے کی آواز ہے آ جاؤ اللہ بڑا دیالو اللہ بڑا کریم اللہ بڑا رحیم آؤ اللہ سے لے لے دعا کیا ہے کچھ دینے اور بہت کچھ لینے کا نام دعا ہے ایا کا و ایا کا نستعین تھوڑی سی عبادت کی شرط پورا کر دو اللہ اپنی مدد کے وعدے کو پورا کرے گا کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ بھائی ایک ضروری اعلان یہ ہے ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت مندی بھی ہے اور ہم سب کو ایک بہت بڑی دولت ملی ہے وہ اسی سال دسمبر میں آٹھ نو دس ہمارے شہر کرنول میں پورے صوبہ تلنگانہ اور آندھرا کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس لیے میں اس کے لیے کافی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ابھی یہ جو اجتماع ہے اسی کی تیاری کے لیے ہے اس لیے ساتھ ہی اس اجتماع کی کامیابی کے لیے خوب دعائیں بھی کریں اور انفرادی اعتبار سے بھی اجتماعی اعتبار سے بھی خوب دعوت بھی چلائیں اور خوب اس کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں ٹھیک ہے بھائی فکر کریں گے انشاءاللہ دسمبر کے آٹھ نو دس جی ہمارے بڑے حضرات کا مطالبہ ہے ہر گھر سے ایک ساتھی اللہ کے راستے میں اس اجتماع سے نکلنا ہے نکلیں گے بھائی انشاءاللہ ہمارے بڑے مرکز نظام الدین سے بنگلے والی مسجد سے انہوں نے یہی کہا اگر آپ حضرات اجتماع کرنا ہے تو اجتماع سے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو ہمارے بڑوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کی فکر کریں گے اس کے لیے اس اجتماع سے ہر ساتھی اپنے گھر سے کم سے کم ایک فرد کو صحیح اللہ کے راستے میں روانہ کریں کریں انشاءاللہ اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جتنے چار مہینے لگائے ہوئے ہمارے دیہاتوں میں منڈلوں میں ضلع میں ہیں یہ سب پانچ مہینے کی جماعتوں میں اجتماع سے پہلے بیرون جائیں گے نیت کرو کہ ہر چار مہینے لگایا ہوا انشاءاللہ اجتماع سے پہلے پانچ مہینے بیرون جائیں گے کیوں بھائی جائیں گے نا انشاءاللہ اور اب تک جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ اجتماع سے پہلے انشاءاللہ چار مہینے لگائیں گے کیوں بھائی سب لگائیں گے انشاءاللہ اور پھر اجتماع تک اپنی مقامی محنت کو بہت اہتمام اور بہت فکر سے کریں گے مسجد کے پانچ عملوں میں مشورے میں ڈھائی گھنٹے گھر اور مسجد کی تعلیم میں ہفتے کی دو گشتیں اور مہینے کے سے روزہ اب اہتمام سے لگائیں گے کیوں میں لگائیں گے انشاءاللہ ہر گھر میں تعلیم زندہ کریں گے اور تعلیم کے پانچ عمل زندہ کریں گے تجوید اور قرآن کے حلقے بھی ہمارے گھروں میں ہوں گے ایک دن منتخب اور ایک دن فضائل اعمال ماں صدقات کے بھی پڑھیں گے چھ نمبر کا مذاکرہ بھی روزانہ کریں گے اور تشکیل بھی روزانہ کریں گے اور مشورہ بھی روزانہ کریں گے کیوں میں کریں گے انشاءاللہ انفرادی طور پر پانچوں نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام بھی کریں گے کیوں میں سب پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آتا ہے تو تلاوت کریں گے نہیں آتا ہے تو سیکھیں گے اور روزانہ صبح شام فجر اور اثر کے بعد کی تسبیحات کا ایک تسبیح تیسرے کلیمے کی اور ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح استغفار کی خود بھی کریں گے اپنے گھرانے والوں کو بھی اہتمام کرائیں گے کیوں کریں گے انشاءاللہ اب درود شریف پڑھو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 دينك دين الإسلام اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهَدِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهَدِنَا إِلَى وح السَّبِيلِ فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَهَدِنَا إِلَى ولی السَّبِيلِ دینا اللہ ثوائ صبین اللہ ماری اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي عيون الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقدمنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وحبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللہم اللہم حد اللہم حد اے اللہ ساری دنیا کو ہدایت عطا فرما دے اللہم اللہ محدن سے جمیا اللہ محدن ناسی جمیا اللہ محدن ناسی اللہم اللہ اللہ مخرج والنصارى من جزيرة العرب وجزيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم اخرج اليهودية ونصرانية ومجوسية من جزيرة العرب وجزيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنا نسألك العفو والعافية فی الدینی فدینی ود دنیا بلآہ اللہی ود دنیا بلآرہ یاد سمد الزیل یا سیدنا یا و یا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسلو کا جی بات رحمت نس البو جی بات رحمت نس البو جی بات رحمت اللہ سیدینا محمد سلادن بها من جمیل ولافات وہ لنا بها جمیل حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الله ديك تیرے بندے بھکاری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جھولیاں تیرے سامنے پھیلی ہوئی اے اللہ کسی دنیا والے کے پاس اتنا مجمع آ جائے تو وہ بھی کچھ عطا کرنے کی سوچے گا اے کریموں کے کریم اے رحیموں کے رحیم آج ہم بھکاریوں کی جھولی کو کالی مت کرنا آج ہماری جھولیوں کو بھر دے آج ہماری جھولیوں کو بھر دے اے اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے آج پہلی مرتبہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے دیکھ کیسے کیسے بندے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری جھولیوں کو اور ساری امت کی جھولیوں کو ایمان کی حقیقت سے بھر دے تبک علیہ کو بھر دے اے اللہ اس مجمع میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے آج پہلی مرتبہ تجھے سامنے ہاتھ اٹھایا دیکھ کیسے بندے اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری جھولیوں کو اور ساری امت کی جھولیوں کو ایمان کی حقیقت سے بھر دے ہمارے نبی کی نمازوں کے خرید کر دے ہماری نمازوں میں جان ڈال دے نماز کے ظاہر و باطن کو صحیح کر دے سو فیصد امت کو نمازی بنا دے سو فیصد امت کو نمازی بنا دے ہر و بالغ بالک مسجد میں جماعت سے نماز کی توفیق عطا فرما دے ہر بیٹی ہر بہن اپنے گھروں میں نمازی بنا دے اپنے گھروں میں نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما جہالت کو ہماری ختم فرما علم کا نور ہم سب کو عطا فرما غفلت کو ہماری ختم فرما اے اللہ ہمیں ذکر کا نور عطا فرما اے اللہ ذکر الہی کو یاد الہی محبت الہی میں بدل دے یاد الہی کو محبت الہی میں بدل دے اے اللہ اخلاق کے بارے میں ہم سے بڑھ کر کوئی بگڑا ہوا نہیں ہے اے اللہ نہ ہمارے پاس اخلاق حسنا ہے نہ ہمارے پاس اخلاق کریمانہ ہے نہ ہمارے پاس اخلاق عظیمانہ ہے اے اللہ ایک کو ہمارے نبی کے اخلاق کے عظیمانہ عطا فرما دے ہمارے نبی کے اخلاق عظیم آنا فرما دے اے اللہ نرمی سے گفتگو عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ توڑنے والوں سے جوڑ بٹھانا عطا فرما دے ظالموں کو درگزر کرنا معاف کرنا عطا فرما دے اپنی عطا سے محروم کرنے والوں کو عطا کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کے اخلاق بہتر بنا دے اے اللہ اقراض سے ہماری عبادت فرما اے اللہ اقراض سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اغراض کو دین کی محنت میں لانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو اخلاق والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو اخلاق والا بنا دے اے اللہ اخلاص میں ہم سے بڑھ کر کوئی کم اے اللہ ہمارے اندر ہی بہت کمی ہے جو کیا اے اللہ شہرت کے لیے کر دیا اے اللہ خود نمائی کے لیے کیا خود رائی کے لیے کیا اخلاص ہمیں ابھی ہوائی بھی اخلاص کی نہیں لگی اے اللہ جو کچھ خیر دنیا میں ہماری طرف سے ہوا اور جو کچھ نیکی کی توفیق آپ نے دی جیسا بھی کیا ہو اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے اے اللہ ہمیں اخلاص دے دے ہمیں للہیت دے دے آخرت ہمارے سامنے کر دے نام و نمود کے ناپاک جذبوں کی جڑوں کو دے اے اللہ سب کچھ تیرے لیے کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری حقیر جانوں اور مالوں کو تیرے عظیم دین کے لیے لگانے کی توفیق خطا فرما دے اے اللہ دعوت اللہ پر جانوں کو اور مالوں کو لگانے کا حوصلہ دے دے زیادہ سے زیادہ خرچ کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وقت کے ساتھ کھلے خرچ کھلے وقت کی بیرون کی جماعتیں یہاں سے بنا دے اے اللہ تو نے اس ضلع میں بڑی استعداد رکھی زندہ فرما گھر گھر سو فیصد نماز زندہ فرما گھر گھر ذکر تلاوت کے حلقے زندہ فرما گھر گھر میں مسنون دعاؤں کو زندہ فرما گھر گھر میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ فرما ہر گھر کو مدرسہ بنا دے ہر گھر کو خانقاہ بنا دے ہر گھر کو مدرسہ بنا دے میں جاری فرما دے احادیث کا سننا سنانا ہر گھر میں زندہ فرما دے یہ چھ نمبر جو امریکہ یورپ آسٹریلیا کی بے حیائی کے اڈوں میں رہنے والے مردوں اور عورتوں کی زندگی میں آئے تو وہ بھی ایمان اور حیا والے بن گئے ان چھ نمبروں پر ہماری ہمارے گھر والوں کی ہمارے بچوں کی اے اللہ یہ نمبر سب کی زندگی میں داخل فرما دے سب کی زندگی میں داخل فرما دے گھر گھر سنت والی زندگی کو زندہ فرما کیا بچے کیا بڑے کیا مرد کیا عورت ہر وقت کی سنت پر چلنا ہم کو آسان فرما دے ہر وقت کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اے اللہ اس بے حیائی کے زمانے میں مسلمانوں کے ہر گھر میں حیا پردہ زندہ فرما دے اے اللہ آپ چاہے تو پل بھر کی بات ہے ہر بیٹی کو حیا دے دے ہر ماں کو حیا پردہ دے دے ہمارے گھروں میں حیا پردہ زندہ فرما دے ہمارے معاشرے کو صحیح فرما دے ہمارے معاشرے کو درست فرما دے اے اللہ حسن معاشرت ہم کو عطا فرما دے اے اللہ مدینہ کی معاشرت عطا فرما دے حسن معاشرت ہمارے گھروں میں زندہ فرما دے اے اللہ گھر گھر میں ماں باپ کے حقوق کے ادا کرنے والے پیدا فرما دے ماں باپ پر ظلم کرنے والی اولادوں کو توبہ کی توفیق دے دے ہر ہر صاحب اولاد کو اے اللہ ان کی اولاد کو ان کا خدمت گزار بنا دے ان کا خدمت گزار بنا دے اے اللہ گھر کے اندر ماں باپ کی عزت کو قائم فرما اولاد کی تربیت کے نظام کو قائم فرما ہر ماں باپ کو سکھا دے سمجھا دے کہ اللہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ یہ اولاد اللہ والی بنے یہ اولاد ایمان والی بنے یہ اولاد قرآن والی بنے یہ اولاد علم والی بنے اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کا سامان کرا دے اے اللہ بگڑی ہوئی اولادیں جو ماں باپ کے جگر و دل کے ناسور بنی ہوئی ہے مارو رہی ہے باپ تڑپ رہا ہے اے اللہ ان بگڑی ہوئی اولادوں کو توبہ کی توفیق دے دے بگڑی اولادوں کو سدھار دے ان کو اپنے راستے کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ کامل دین پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے ساری دنیا کے اندر دین کو زندہ فرما دے تخوے کو زندہ فرما دے تہارت کو زندہ فرما دے اے اللہ آپس کی ہمدردی اور غم گساری کو زندہ فرما دے اے اللہ اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں تشدد اور تفرق کو ختم فرما دے اے اللہ تو چھوڑنے پہ آئے تو تیرے لیے کہ کیا مشکل ہے دنیا کا ہر ممکن تیرے لیے ناممکن تیرے لیے ممکن ہے تشدد کو ختم فرما تفرق کو ختم فرما اختلاف کو ختم فرما دلوں کو جوڑ دے اے اللہ دلوں کو جوڑ دے اور دلوں کے میل کے ساتھ اے اللہ اپنے حبیب کی پوری امت کو تیرے کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اطاعت ہم کو عطا فرما اے اللہ اطاعت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ جہاں آنسو رہے ہیں اس مرکز کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ڈال دے اے اللہ اس مرکز کے ساتھ عقیدت و محبت عطا فرما جہاں عالم آتا ہے اور عالم میں لوگ جاتے ہیں اے اللہ اٹکنے والوں میں اور اٹکانے والوں میں ہمیں مت بنا اٹکنے والوں میں اور بھٹکانے والوں میں ہمیں مت بنا ہمیں اطاعت دے دے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرما اے اللہ تیری قدرت کو دنیا میں ظاہر فرما دے اے اللہ حق کو حق کر دے اور حق اتباع ہمیں نصیب فرما اے اللہ باطل کو باطل کر دے اور باطل طاقتوں کو آپس میں لڑا کر پاش پاش کر دے حق آوازوں کو با اثر فرما باطل آوازوں کو بے اثر کر دے اے اللہ اے اللہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں باطل ہمارے ہمارے سر سے پانی اونچا ہو گیا اے اللہ یہ باطل ہمیں آواز دے رہا ہے کہاں ہے تمہارا اللہ کہاں ہے اس کی قدرت ایک مرتبہ اپنی قدرت کو بتا دے باطل کو نیز تو نابود فرما دے کو دنیا میں عام فرما دے اپنی قدرت کا ایک مرتبہ مظاہرہ کر دے اے اللہ جو ہمیں دنیا میں کروٹ کروٹ کاٹے چبو رہے ہیں اے اللہ جو ہمیں دنیا میں اے اللہ ہر وقت ہماری پستی و ذلت کی اسکیمیں و پلان بنا رہے ہیں اے اللہ جو ہماری دنیا کو لوٹ خسوٹ پر لگانے پہ تلے ہوئے ہیں ہم تیرے نبی تیرے حبیب رحمت للعالمین کے امتی ہیں اے اللہ اپنے نبی کی نیابت میں اور نبی کی رحمت میں آج تجھ سے دعا کرتے ہیں دنیا کے باطل کے علم برداروں کو ہدایت عطا فرمائے اے اللہ ساری دنیا کے باطل کے علم برداروں کو ہدایت عطا فرما ان کی اولادوں کو ہدایت فرما اے اللہ اس ملک کے باطل کے علم برداروں کو ہدایت عطا فرما اے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کو ہدایت دینے والے اللہ ان باطل کے علم برداروں کی بیٹیوں کو ہدایت دے دے ابو جہل کے بیٹے اکرما کو ہدایت دینے والے اللہ ان باطل کے علم برداروں کے بیٹوں کو ہدایت دے دے جو ہمیں دنیا میں کروٹ کروٹ کاٹے چبو رہے ہیں اپنے نبی رحمت کے صدقے میں ہم ان کو جنت کا گلو گلزار دینے کو تیار ہے دے دے ہدایت بڑھ مقدر کر دے ان ظالموں کو جنت اے اللہ ہمارے نبی کی قربانیوں پہ پانی پھیرنے سے ہماری حفاظت فرما تجھے ان آنسو کا واسطہ جو رات رات پر اس امت کے غم میں بہے ہیں تجھے ان قدموں کا واسطہ جن پہ ورم آ کر بجڑیاں شخونی ہیں ہے والوں کو قبول فرما جس نے ایک دن کا اٹھایا وہ بھی ہمارا محسن ہے دنیا و آخرت میں اس کو بدل عطا فرما خدمت کرنے والوں کو قبول فرما پکانے کھلانے والوں کو قبول فرما عرش کا انتظام چھت کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما فرش کا انتظام کرنے والوں کو قبول کرنا جماعت میں نکالنے والوں کو قبول فرما جماعت میں نکلنے والوں کو قبول فرما اے اللہ ہم نے دیکھا ہے بڑے نوکر چاکر والے لوگ تھے اور بڑی حیثیت کے لوگ تھے لیکن تیرے بندوں کو کھلانے کے لیے نوکر چاکروں کی طرح بھاگ رہے تھے اے اللہ ان کو قبول فرما نسلوں کو قبول فرما نام و سب کے لیے شرع صدر فرما اے اللہ ہم سے بھیک مانتے ہیں ایمان کی موت عطا فرما ایمان کی موت عطا فرما خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے جہنم کا گڑا بننے سے بچا لے ہماری خبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ پلسی رات پر سے آسانی سے گزار دے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرا دے اے اللہ داد ہاتھ پہ نام آبال دلا دے تانے ہاتھ میں اعمال دلا دے ہماری سعادت و مخبرت فرما دے اور ہم سب کو جنت عطا فرما دے جنت الفردوس عطا فرما دے اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بکاتب کی حفاظت فرما ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مراکز کی حفاظت فرما خصوصاً نظام الدین کی چودیواری کی حفاظت فرما ساری دنیا کے مراکز سے اقراض والوں کو خالی فرما اخلاص والوں کو بر دے اے اللہ ہر ضلع کا ہو یا منڈل کا تحصیل کا ہو یا گاؤں کا ہر ہر مرکز سے اقراض گھروں کو خالی کرا دے ہر ہر مرکز کو اخلاص والے بھر دے ہمارے ٹھیوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے اے اللہ ہم سے حفاظت نہیں ہو سکتی اے اللہ تو ہی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مفسرین و محدثین ہمارے فخا و علماء اے اللہ ہمارے حفاظ اور ہمارے خرا اللہ ہمارے امام اور ہمارے مشتحدین اے اللہ اے اللہ ہمارے سارے وشائق اے اللہ ہمارے سارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ان کا بہت بڑا احسان امت پر ہے اے اللہ ان سب کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما کروٹ کربٹ جنت سی فرما حد نگاہ تک ان کی خبروں کو وسیع فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان فخار اور یہ حفاظ ہمارے اساتذہ و اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ ہر قسم سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے دین کی محنت پہنچی ہے اے اللہ کی ہر جہد سے حفاظت فرما ان کی اولادوں کی حفاظت فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما ان کے فیضان کو دنیا میں عام فرما ان کے فیضان کو دنیا میں عام فرما اے اللہ مفسدین کے فساد سے امت کی حفاظت فرما اشرار کے شر سے امت کی حفاظت فرما فتین کے فتنوں سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرما خلل اندازوں کی خلل اندازی اس امت کی حفاظت فرما اے اللہ سب کو مل جل کر تیرے دین پہ چلنا اور دین کی محنت کرنا نصیب فرما اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ انہیں صحت دے دے عافیت دے دے ان کے ذہنوں پر بوجھ ہے تو اسے ہلکا کر دے اے اللہ اپنا قرب دے دے اپنی ولایت دے دے اپنے نبی کی محبت دے دے اپنے نبی کی محنت دے دے اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں تیرے خزانے میں جو ہے ان پہ لٹا دے ان کے بڑے احسان ہم پر ہیں اللہ ہمارے تیری عزت کی قسم ہم اپنے <laughs> اپنے ماں باپ کی ایک پل کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک تیرے بلانے سے واپس ہو گئے تیری عزت کی قسم تو نے ہم کو جن گودوں میں ڈالا تھا نہیں کھا کر کھلایا نہیں پی کر پلایا نہیں پہن کر پہنایا خود گیلے میں سو کر ہماری ماں نے ہم کو سوکھے میں سلایا اے اللہ وہ آپ تیرے وہ آپ تیرے پاس آگے اے اللہ رب رحما کما رب بیانی رب رحما کما رب بیانی صدیرہ اے اللہ جنہوں نے ہمارے بچپن میں رحم کھایا رحم کھا لے جنہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کی آج تو ان کی شفقت برما ہم میں سے جن کے ماں باپ چلے گئے بھرپور مغفرت فرما بھرپور مغفرت فرما حد نگاہ کو خبروں حد نگاہ تک خبروں کو وسیع فرما اللہ کی کھڑکیاں اور جنت کا بستر ہمارے ماں باپ کے لیے بچھوا دے اے اللہ ان کی ہر کو نیکی سے بدل دے اور ان کی کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما احوال عالم کو درست فرما اے اللہ اپنے کرم سے دین اور دعوت کی محنت کو اپنے کرم سے آفیت کے ساتھ سارے عالم میں چلنے کی فضائیں بنا دے اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے دیکھ تیرے بندے تیرے بھروسے پر بیرون اور اندرون جماعتوں میں جا رہے ہیں ختم قدم پر ان کے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال فرما قدم قدم پر اپنی مدد کو ان کے شامل حال فرما ان جماعتوں کی حفاظت فرما تو ہی مربی حقیقی ہے ان جماعتوں کی بہترین تربیت فرما بہترین تربیت فرما امیر معمور میں جوڑ عطا فرما جتنے وقت اور قربانی کے ساتھ جا رہے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے توفیق عطا فرما ادھورے راستے سے واپس آنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ان جماعتوں کو قبول فرما اس پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ فرما پورے ملک کی ہدایت کا ذریعہ فرما پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما بڑے سیاہ کار ہیں بڑے گناہ گار ہیں اے اللہ اے اللہ بے شک ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ ہمیں اعتراف ہے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ریلوے اسٹیشن کا فقیر ہم سے اچھا مانگ لیتا ہے وہ لیے بغیر نہیں ٹلتا ہے اے اللہ ہم ایسے فقیر ہیں کہ اپنے آقا اپنے اللہ اور اپنے خزانوں کے مالک مولا سے مانگنا بھی نہیں آتا بے شک ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن اے اللہ تجھے تو دینا آتا ہے دے دے آج دے دے کسی کو محروم مت فرما کسی کو محروم مت فرما ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے وہ بن مانگے بہت سی نعمتیں دینے والے اللہ آج ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت پر استقامت دے دے آج ہدایت دے دے ان بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے یا ہم پر ان کا حق و احسان ہے اے مالک تو ہمارے ظاہر و باطن سے ہم سے زیادہ جانتا ہے ہمارے بھائی بہنوں نے ہمارے ساتھ اے اللہ اس نے زن کا معاملہ کیا کہہ رہے دعا کرا دیجئے دعا کر دیجئے اے اللہ ان بھائی بہنوں کی حسن زن کی لاج رکھ لے ہم کو مت دے ہمارے اعمال کو مت دے ہمارے اخلاق کو مت دے ان دعا کرانے والوں کے اس نے زن کی لاج رکھ کر ان کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ ہر ایک بندے کو اس کی تنہائیوں میں جو کچھ اسے ضرورت ہے آج ہر مانگنے والے کی ذاتی ضرورتوں کو پورا فرما اجتماعی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ جو مانگا وہ سب کچھ عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق پورا کر کے عطا فرما ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ ہمارے ہونے والے دو ہزار اٹھارہ کے دسمبر کے اجتماع کو قبول فرما اے اللہ ساری مخلوقات کو موافق فرما ہواؤں کو موافق فرما سورج اور چاند کو موافق فرما موسموں کو موافق فرما اے اللہ سارا خیر اے اللہ اس اجتماع کے اندر داخل فرما ہے اور ہر شہر سے انسانی ہو یا جناتی شیطانی ہو یا مخلوقاتی اے اللہ ہمارے اجتماع کی حفاظت فرما ہمارے اجتماع کی حفاظت فرما نفسانی شیطانی نسوانی شروع شر سے بھی حفاظت فرما اے اللہ سہولت عطا فرما قدم قدم پر اپنی مدد کو شامل حال فرما تیری عزت کی قسم دنیا میں جتنے اجتماع ہوئے تیرے کرنے سے ہوئے ہیں ہمارے اجتماع کو بھی اپنی قدرت سے کرا دے ہماری کمزوری کو دیکھ ہماری کمزوری کو دیکھ اپنی مدد کو شامل حال فرما دے کسی مسئلے کو اور کسی کام کو اٹکنے سے بچا لے ہر کام میں سہولت عطا فرما مجمع کا آنا بھی آسان فرما جماعتوں میں زیادہ سے زیادہ نکلنا بھی آسان فرما یہ اللہ اجتماع کے انتظامیہ کو بھی آسان فرما ہمارے اجتماع کو ہماری امیدوں ہماری تمناؤں سے زیادہ کامیاب فرما اے اللہ ہمارے اجتماع کو ہماری امیدوں اور ہماری تمناؤں سے زیادہ اچھا بنا دے اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ محمد للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ول ہمارے سارے کی مغفرت فرما مومن اور مومنات کی مغفرت فرما مسلم اور مسلمات کی مغفرت فرما اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی مغفرت فرما ان کے خاندانوں کی مغفرت فرما ان کے اہل و عیال کی مغفرت فرما ان کی نسلوں کی مغفرت فرما اے اللہ جو مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے عطا فرما اے اللہ اس اجتماع کے خیر کو عالمگیر فرما اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا کر اس پنڈال سے نکال دے مر جائیں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے اے اللہ ایسے مسمم ارادے عطا فرما دے مسجدوں کو آباد فرما دے محنتوں کو عام فرما دے وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلی واصحابی اجمعین سبحان ربکا رب العزت عم ما يسيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ایک مسافہ ہوگا اس طرف سے صرف اللہ کے راستے میں جانے والوں مسافہ ہوگا ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر ادھر سے سے سے سے سے سے سے سے سے لائن لائن آزان آزان دو دو ادھر سے بھائی ادھر ادھر سے سے آ جائیں اتارو اتارو بھائی اور سب طرف سے سے ادھر اللہ